سوال نمبر دو تیرے نزدیک کون حق پر ہے اور ان مسائل میں تیری کیا رائے ہے جواب میرے خیال میں تمہارا یہ سوال اس قدر محمل ہے کہ جواب کے قابل بھی نہ تھا اللہ کے بندے اتنا تو سوچا ہوتا کہ ان حضرات کا علم و فضل زہد و تقوا دیانت و تبحر اللہ کا خوف اللہ سے تعلق دینی اشتغال دینی تسلق کون سی چیز ایسی ہے جس کے پاسنگ میں بھی میں اپنے کو رکھ دوں ایسی صورت میں میرا منہ یا میرے قلم میں یہ طاقت ہے کہ ان اکابر میں محاکمہ کروں دو شخصوں کے درمیان محاکمے کی صورت دو آدمیوں کے درمیان محاکمہ جب بھی ہو سکتا ہے جب محاکمہ کرنے والے میں محاکمہ کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہو اور پھر دونوں کی پوری پوری سنے اور سننے کے بعد ان کے کلام کا وزن دیکھے ہر ایک کے اشکال کا دوسرے سے جواب مانگے اور پھر جواب الجواب اور اس ساری تحقیقات کے بعد پھر دیکھے کہ کس کی بات وزنی ہے پھر کوئی رائے قائم کر سکتا ہے اب تم خود اندازہ کر لو کہ اول تو میری حیثیت ہرگز ایسی نہیں کہ ان حضرات سے مساویانہ گفتگو کر سکوں اور اگر بالفرض محال ان کے اخلاق کریمانہ کے پیش نظر ایسا ہو بھی جائے تو پھر کیا میری یہ بھی حیثیت ہے کہ میں اس میں توازن قائم کروں میری حیثیت یہ ہے کہ میری پختہ رائی کے بعد بھی اگر یہ حضرات کسی بات کو فرما دیں کہ یہ غلط ہے تو مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے چہ چاہیے کہ اس پر نقد و تبصرہ کسی پر لب کشائی کے لیے اس کے لہو و علی پر عبور ضروری ہے مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل دو اخبار پڑھ لیے یا ایک محمل مضمون کسی اخبار میں لکھ دیا اور ان لوگوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں جو علم کے سمندر پیے ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھو کسی پر تنقید کرنے اور رد کرنے کے واسطے اس کی بات کی حق اس کی بات کی حقیقت اس کے دلائل کی قوت معلوم ہونا ضروری ہے یہ انتہائی حماقت ہے کہ بغیر بات سمجھے ناپ شناب ہنکنا شروع کر دے ہم لوگوں کی مثال اس بندر کی سی ہے کہ ایک ادرک کی گرہ کہیں سے اٹھا لی اور اپنے آپ کو بنساری سمجھنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اعجاب ذی رائی برائی بھی ارشاد فرمایا ہے ہر ذی رائی کا اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھنا جس کا آج کل ظہور علی الوجہ الاتم ہو رہا ہے ہر شخص یہی سمجھتا ہے ہم چومن دیگر جو میری سمجھ میں آ گیا ہے وہی حق ہے چاہے کوئی بڑا کچھ کہے یا چھوٹا عالم کہے یا مدبر غور تو کرو کہ حضرت اقدس حکیم الامت ادام اللہ دلال برکات ہی تیرہ سو ایک ہجری میں فارق التحصیل عالم فاضل ہوئے اس کے بعد سے آج تیرہ سو ستاون ہجری تک درس تدریس قال اللہ قال الرسول استفادہ و افادہ باطنی میں انہماک یہ نس صدی سے زیادہ زمانہ فقہ اور اصول قرآن اور حدیث کے غور و خوض اور افہام و تفہیم میں گزر گیا جس مبارک ہستی کا اتنا وسیع وقت علوم کے تدبر میں گزرا ہو نکات قرآنیہ و دقائق فقہیہ میں اتنی مدت گزری ہو اس کی نظر ایسی چیز ہے جس کو بے دڑک ہر آدمی لوگوں اور غلط کہہ دے اسی طرح امیر الہند حضرت مدنی تیرہ سو سولہ ہجری میں فارغ و تحصیل ہوئے اور آج تک کا سارا زمانہ درس و تدریس استفادہ اور افاد باطنی میں گزرا سال ہا سال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق متبحر کے زیر سایہ علوم ظاہریہ و باطنیہ میں مہارت حاصل کی اور پھر عمر کا اکثر حصہ سیاسی مناظر اور قید و بند و بیرون ہند کے تجربات میں گزرا کیا یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ہر کہو میں ان کی دقیق نظروں کا مقابلہ کرنے لگے اور بے دڑک ان پر رائے زنی شروع کر دے اور پھر بالخصوص مجھ جیسا کوتاہ نظر جو ابھی طفل مکتب ہو اور کہ آمدی کے پیر شدی کا مصداق ہو میں تو جب ان حضرات اکابر کے نام اشتہارات اور اخبار میں کھلے خط دیکھتا ہوں محو حیرت ہو جاتا ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی عالم میں کیسا انقلاب رونما ہو گیا ہے اکابر کا احترام بالکل جاتا رہا ہے پھر اگر اہل علم اپنے علم کی روشنی میں ان کے خلاف کوئی بات کہیں تب بھی ایک درجے میں گنجائش ہو سکتی ہے مگر وہ اہل قلم جن کا منتہا علم ایک اخبار کا مضمون لکھ دینا ہے یا ایک شستہ تقریر کر دینا ہے ایسے بے جا الفاظ سے رد کرتے ہیں جو اپنے سے چھوٹوں کے لیے بھی استعمال کرنا ناموزوں ہے ان باتوں کو دیکھ کر میرے استعجاب کی انتہا نہیں رہتی میری ایک نصیحت بہت غور سے سنو ہمیشہ ایسی چیزوں پر لب کشائی کرو جس کے پورے ما لہو و ما علیہ پر عبور ہو البتہ کسی شرعی منصوص کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس میں کسی کی بھی رعایت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قول معتبر نہیں بلکہ فقہ سلف کے منصوص اقوال کے خلاف بھی مقلد کے لیے کوئی گنجائش نہیں لیکن جہاں مسئلہ استمباد سے تعلق رکھتا ہو نصوص شرعیہ ہر ایک کے ساتھ ہوں وہاں جلدی سے دخل در معقولات کر کے فوراً محاکمہ کر دینا حماقت ہے میں تم کو بڑے زور سے روکتا ہوں کہ اہل حق پر انکار کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کرنا بہت غور و فکر اور تدبر کے بعد لب کشائی کرنا جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کرنا سبحان اشد بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول الکریم ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے امور کی تین قسمیں ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آپس کی لڑائی میں کس قدر بہترین فیصلہ کیا دل کا دما ان طہر اللہ دینا منہا فلاں الصنت بہا ترجمہ ان خونوں سے اللہ جل شاہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا تو پھر ہم اپنی زبان کو کیوں ان سے آلودہ کریں اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان اعلیٰ و عرفہ ہے دوسروں کو ان پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہاں لب کشائی سے بچنے والے بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو جلیل القدر تابعی ہیں خضر اور حضرت موسیٰ علی نبی نا علیہ السلام کا قصہ مشہور و معروف ہے قرآن پاک میں مفصل مذکور ہے متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر رحم فرمائیں اگر وہ سکوت کرتے تو اور بھی عجائبات حضرت خضر کے کارناموں کے معلوم ہوتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے کہ امور تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا رشد و ہدایت ہونا کھلا ہوا ہو ان کا اتباع کرو دوسرے وہ امور ہیں جن کا گمراہی ہونا کھلا ہوا ہو ان سے اجتناب کرو تیسرے وہ ہیں جن میں اختلاف ہو ان کو ان کے عالم کے حوالے کرو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ جری ہے وہ جہنم پر زیادہ جری ہے دارمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر استفتاح کا جواب دے وہ مجنون ہے دارمی مقصود یہ ہے کہ بہت سے استفتے فضول مد میں کیے جاتے ہیں جیسا کہ آج کل عام دستور ہے کہ استفتا سے مقصود عمل کم ہوتا ہے کسی کو رسوا کرنا کسی کے خلاف سازش کرنا ہوتا ہے اس لیے اس چیز میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے نیز بسا اوقات مسئلے میں اجتباع بھی ہوتا ہے ایسی صورت میں خواہ مخواہ فتویٰ دینا بھی جرأت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حلال کھلا ہوا ہے حرام کھلا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں جن میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے نااہلوں کو ذمہ دار بنانا علامات قیامت میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہی فانتظر و جب امور اہلوں کے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو اشاع بروایت البخاری اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ محقق علماء کے درمیان میں جاہل لوگ محاکمہ شروع کر دیں نیز دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹو چھوٹے لوگوں سے علم کا تلاش کرنا بھی علامات قیامت میں شمار فرمایا ہے میرا مقصود ان سب آثار و روایات سے یہ ہے کہ جو چیزیں استمباد سے تعلق رکھتی ہیں کوئی نص شرعی تصریح سے ان کو متناول نہیں ان میں اہل حق کی تردید میں جلدی کرنا ہرگز مناسب نہیں بالخصوص چھوٹوں کو لب کشائی کرنا بہت ہی زیادہ بے محل ہے ہاں جو شخص عملی حیثیت سے برابر کا ہو اس کو یقیناً حق ہے کہ بے تعمل رد کرے البتہ کوئی چیز سراحت نصوص کے خلاف ہو تو اس میں یقیناً لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں صاف اور واضح اعلان ہے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم مقاصد کے اختلاف سے حکم بدل جاتا ہے اب غور سے سنو کہ مسائل حاضرہ میں اصل مدار اسلام اور مسلمانوں کی منفعت پر ہے اور اس کلیہ کے تحت میں تقریباً تمام جزیات حاضرہ داخل ہیں اس میں حسب قواعد شرعیہ بمقاصدها بمقاصدہ الواحد يتصف بالحل والحرمتی باعتبار ما قصد له ترجمہ مقصد کے اعتبار سے امور کا اعتبار ہوتا ہے ایک ہی شے مقصد کے اختلاف کے اعتبار سے حلال و حرام کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے الضرر الخاص لدفع الضرر العام خصوصی نقصان عمومی نقصان کے مقابلے میں قابل برداشت ہے من ابتلیہ فلیختر فلیختما جو دو مصیبتوں میں گرفتار ہو وہ کم درجہ مصیبت کو اختیار کرے اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام جس چیز میں حلال و حرام دونوں شامل ہو جائیں تو حرام کو غلبہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے قواعد کلیہ ہیں کہ ان کے تحت میں جزیات کا داخل کرنا اور ان سے جزیات کا استعمال کرنا ہر کہہ و مہ کا کام نہیں ہے وہی ان قواعد سے جزیات کا جواز و عدم جواز نکال سکتا ہے جو قواعد شرعیہ سے پورا واقف ہو اور جو شخص نصوص شرعیہ و قواعد فقیہ سے واقف نہ ہو وہ محض کسی آیت کا ترجمہ دیکھ کر یا حدیث کا ترجمہ دیکھ کر فتوا جاری کرنے لگے تو اس سے زیادہ بددینی کیا ہوگی انہی قواعد کے تحت میں موجودہ اختلاف بھی ہے کہ ایک مشترک مقصد یعنی اسلام کی اور مسلمانوں کی منفعت اور ان کو مذرت دینی سے بچانا دونوں حضرات کا مشترک مقصد ہے اور ہونا بھی ضروری ہے کہ ادنا سا مسلمان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے چہ چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محقق علماء کے متعلق اس قسم کی بدگمانی کی جائے کہ کتنی سخت خطرناک غلطی ہوگی اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے اس وقت دو راستے ہیں اس وقت دو راستے ہیں اور دونوں خطرات سے خالی نہیں ہیں اور اس میں کوئی بھی کسی کو بھی انکار نہیں اب زیر بحث مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کس طریق میں مذرت زیادہ ہے کس میں کم ہے کون سی مذرت قابل تحمل ہے کون سی مذرت ناقابل برداشت ہے کون سا نقصان عام ہے اور کون سا خاص ہے اس کی مثال بائی نہیں ان دو ڈرائیوروں کو سی ہے جن کو مثلا مکہ مکرمہ جانا ہے اور موٹروں کو ان کے ان کچے راستوں سے لے جانا ہے جن میں دلدلیں ضرور ہیں لٹیروں کا ملنا بھی یقینی ہے خطرات بھی لازمی ہیں لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کون سا راستہ ایسا ہے جس میں خطرات کم ہیں اور کون سا ایسا ہے جس میں خطرات زیادہ ہیں کون سے راستے پر چل کر پہنچ جانے کا غلبہ زن ہے اور کس راستے سے جانے سے دلدل میں پھنس کر راستے میں ایسے پھنس جانے کا خطرہ ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا اسداق بن جائے کس راستے میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی مقامی حکومت قافلے کو ایسا گرفتار کر لے کہ نہ واپس آنے دے نہ آگے جانے دے ایسی صورت میں اگر دو ڈرائیوروں میں راستے کے بارے میں اختلاف ہو اور ہر ایک کے نزدیک ایک راستے پر سے جانے میں منزل مقصود تک پہنچ جانے کا غلبہ زن ہو اور دوسرے میں خطرہ یقینی اور قطعی ہو تو اس میں کیا تو الزام ہے ڈرائیوروں پر اور کیا ذمہ داری ہے کہ اس کی کہ جس راستے پر وہ لے جانا چاہتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں یا منزل مقصود تک پہنچانا یقینی ہے ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ ڈرائیور راستوں کے خطرات کی اصلاح کی فکر میں ہو دن رات اسی سوچ میں گلے جاتے ہوں کہ قافلے کو کس طرح منزل مقصود تک پہنچا دیں وہ قابل شکر گزار ہیں یا قابل ملامت یا قابل ملامت ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ان کی جو اعانت ممکن سے ممکن ہو کی جائے یا اس کے قابل ہیں جو مشکلات ان کے راستے میں حائل کی جا سکتی ہوں ان سے دریغ نہ کیا جائے اور ایسے مسافر جو اپنے رہبروں کے انتظامات میں مشکلات حائل کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنی قوم کے دینیات کو خطرے میں ڈالتے ہیں یا ان کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں میں پھر وہی کہوں گا کہ جس شخص کو اپنی بصیرت سے اپنے تجربے سے کسی ایک جانب خطرہ کم معلوم ہوتا ہے وہ اس راستے پر ضرور چلے لیکن یہ کدھر کا انصاف ہے کہ دوسرے ماہر تجربہ کاروں کو سب و شتم کرے یا ان کو ستائے تقسیم اور عدم تقسیم ہند کے بارے میں اکابر کے دو الگ نظریے تمہیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں سیاسی دو نظریہ تقریباً پچاس برس سے چل رہے ہیں ایک یہ کہ مسلمان اقلیت میں ہیں ان کو ہندوستان میں سیاسی جد و جہد دوسری اقوام کے ساتھ مل کر کرنا ضروری ہے ورنہ اکثریت کے خلاف رہ کر کسی سعی کا مسمر ہونا مشکل ہے گو اس اتحاد میں کچھ تسامح بھی کرنا پڑے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حنود کی تنگ نظری سے ان کے ساتھ ملنے میں ملنے میں مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے اور مقصد تک پہنچانا پہنچنا یقینی نہیں ایسی صورت میں مسلمانوں کو اپنی علاحدگی مستقل جد و جہد کرنا ضروری ہے میرے اکابر ان نظریوں میں ہمیشہ مختلف رہے ہیں اور اب تک ہیں دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں کسی ایک کو بھی قطعی طور پر غلط نہیں کہا جا سکتا ایسی صورت میں کیا ضروری نہیں ہے کہ جس کے نزدیک جو چیز اہم ہو جس صورت میں نقصان کم ہو اس کو اختیار کرے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور مشورہ دے کہ اس راستے پر چلنا مفید اور مناسب ہے اور دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بین بین نکل سکتا ہو تو اس کو اختیار کر لے بشرطے کہ کوئی رہبر کوئی ڈرائیور ساتھ ہو کوئی راستے پر چلانے والا ہمراہ ہو مجھے حیرت ہے کہ ہم لوگ ذرا سے اختلاف سے کتنا مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں شروع کر دیتے ہیں جن کو ہم اپنا مقتدا اپنا رہبر مانتے ہیں اور جس قوم کے مقتداؤں کا یہ حال ہو جو ہم لوگ اپنی تحریروں اور تقریروں میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو مقتدیوں کا حال خود ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم صرف ان اکابر ہی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ اپنی نااہلیت اور نالائکی کا بھی ڈانچہ بجاتے ہیں ڈنکا بجاتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو اوصاف جمیلہ کبھی مسلمانوں کی شاع نشان تھے وہ آج دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں اور مسلمان ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں آج دوسری قوموں میں باوجود شدید اختلاف کے آپس میں اتحاد ہے اتفاق ہے ایک کو دوسرے کی رائے کی باوجود مخالفت کے اوقات ہے وہ اندر خانہ اور در پردہ بلکہ اعلان مخفی مشورے بھی آپس میں کر لیتے ہیں اور ہم لوگ کسی بڑے کا اتباع اور اس کی حمایت یا اس کی جماعت میں ہونا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی مخالف جماعت سے برسر بیکار رہیں اس کی توہین و تزلیل کے در پہ رہیں گو اس میں خود ہمارا نقصان ہو جائے ہماری بدنامی ہو جائے مگر دل ٹھنڈا جب ہی ہوگا جب دوسری جماعت کی کوئی رسوائی ہوگی اور اس کا کوئی عیب تشت ازبام ہوگا خیر القرون اور اسلاف کا ذکر نہیں میں نے قریب ہی زمانے کے اپنے خاندانی بزرگوں کے قصے اکثر سنے ہیں کہ آپس میں جائیدادی قصوں میں مقدمہ بازی ہے مگر کیرانہ تحصیل میں جو کاندلہ سے پانچ چھ میل کے فاصلے پر ہے اکثر دونوں فریق ایک ہی بل میں چلتے تھے چلے جاتے تھے جس فریق نے اپنی بل چروالی دوسرا بھی اسی میں چلا گیا انہی واقعات کے سلسلے میں ایک عجیب بات سنی ہے کہ دو عزیزوں میں طویل مقدمہ بازی تھی ایک عرصے تک مقدمہ چلتا رہا اسی دوران میں مدعا علی کا انتقال ہو گیا مدعی نے مرحوم کی اہلیہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی تم جیسے ان ان کی چھوٹی تھی میری بھی چھوٹی ہو تم سے کوئی جھگڑا نہیں کاغذات ارسال ہیں جو تم طے کر دو اور تجویز کر لو گی وہی مجھے منظور ہے اسی صدی کا قصہ ہے اور دنیا داروں کا واقعہ ہے کیا آج کل دین دار کہلانے والے بھی ایسا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ ہم لوگوں کی مساعی بجائے تقریب کے تعمیر میں خرچ ہوتی ہیں سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم مقاصد کے اختلاف سے حکم بدل جاتا ہے اب غور سے سنو کہ مسائل حاضرہ میں اصل مدار اسلام اور مسلمانوں کی منفعت پر ہے اور اس کلیہ کے تحت میں تقریباً تمام جزیات حاضرہ داخل ہیں اس میں حسب قواعد شرعیہ المور بمقاصدہ و شی الواحد و باعتبار الحرمتی قصد له ترجمہ مقصد کے اعتبار سے امور کا اعتبار ہوتا ہے ایک ہی شے مقصد کے اختلاف کے اعتبار سے حلال و حرام کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے الضرر الخاص الدف الضرر العام خصوصی نقصان عمومی نقصان کے مقابلے میں قابل برداشت ہے من ابتلی بلیتین فلیختر فلیخت جو دو مصیبتوں میں گرفتار ہو وہ کم درجہ مصیبت کو اختیار کرے اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام جس چیز میں حلال و حرام دونوں شامل ہو جائیں تو حرام کو غلبہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے قواعد کلیہ ہیں کہ ان کے تحت میں جزیات کا داخل کرنا اور ان سے جزیات کا استعمال کرنا ہر کہہ و مہ کا کام نہیں ہے وہی ان قواعد سے جزیات کا جواز و عدم جواز نکال سکتا ہے جو قواعد شرعیہ سے پورا واقف ہو اور جو شخص نصوص شرعیہ اور قواعد فقیہ سے واقف نہ ہو وہ محض کسی آیت کا ترجمہ دیکھ کر یا حدیث کا ترجمہ دیکھ کر فتوا جاری کرنے لگے تو اس سے زیادہ بددینی کیا ہوگی انہی قواعد کے تحت میں موجودہ اختلاف بھی ہے کہ ایک مشترک مقصد یعنی اسلام کی اور مسلمانوں کی منفعت اور ان کو مذرت دینی سے بچانا دونوں حضرات کا مشترک مقصد ہے اور ہونا بھی ضروری ہے کہ ادنا سا مسلمان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے چہ چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محقق علماء کے متعلق اس قسم کی بدگمانی کی جائے کہ یہ کتنی سخت خطرناک غلطی ہوگی اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے اس وقت دو راستے ہیں اس وقت دو راستے ہیں اور دونوں خطرات سے خالی نہیں ہیں اور اس میں کوئی بھی کسی کو بھی انکار نہیں اب زیر بحث مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کس طریق میں مذرت زیادہ ہے کس میں کم ہے کون سی مذرت قابل تحمل ہے کون سی مذرت ناقابل برداشت ہے کون سا نقصان عام ہے اور کون سا خاص ہے اس کی مثال بائی نہیں ان دو ڈرائیوروں کو سی ہے جن کو مثلا مکہ مکرمہ جانا ہے اور موٹروں کو ان کے ان کچے راستوں سے لے جانا ہے جن میں دلدلیں ضرور ہیں لٹیروں کا ملنا بھی یقینی ہے خطرات بھی لازمی ہیں لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کون سا راستہ ایسا ہے جس میں خطرات کم ہیں اور کون سا ایسا ہے جس میں خطرات زیادہ ہیں کون سے راستے پر چل کر پہنچ جانے کا غلبہ زن ہے اور کس راستے سے جانے سے دلدل میں پھنس کر راستے میں ایسے پھنس جانے کا خطرہ ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مزداق بن جائے کس راستے میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی مقامی حکومت قافلے کو ایسا گرفتار کر لے کہ نہ واپس آنے دے نہ آگے جانے دے ایسی صورت میں اگر دو ڈرائیوروں میں راستے کے بارے میں اختلاف ہو اور ہر ایک کے نزدیک ایک راستے پر سے جانے میں منزل مقصود تک پہنچ جانے کا غلبہ زن ہو اور دوسرے میں خطرہ یقینی اور قطعی ہو تو اس میں کیا تو الزام ہے ڈرائیوروں پر اور کیا ذمہ داری ہے کہ اس کی کہ جس راستے پر وہ لے جانا چاہتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں یا منزل مقصود تک پہنچانا یقینی ہے ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ ڈرائیور راستوں کے خطرات کی اصلاح کی فکر میں ہو دن رات اسی سوچ میں گلے جاتے ہوں کہ قافلے کو کس طرح منزل مقصود تک پہنچا دیں وہ قابل شکر گزار ہیں یا قابل ملامت یا قابل ملامت ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ان کی جو اعانت ممکن سے ممکن ہو کی جائے یا اس کے قابل ہیں جو مشکلات ان کے راستے میں حائل کی جا سکتی ہوں ان سے دریغ نہ کیا جائے اور ایسے مسافر جو اپنے رہبروں کے انتظامات میں مشکلات حائل کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنی قوم کے دینیات کو خطرے میں ڈالتے ہیں یا ان کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں میں پھر وہی کہوں گا کہ جس شخص کو اپنی بصیرت سے اپنے تجربے سے کسی ایک جانب خطرہ کم معلوم ہوتا ہے وہ اس راستے پر ضرور چلے لیکن یہ کدھر کا انصاف ہے کہ دوسرے ماہر تجربہ کاروں کو سب و شتم کرے یا ان کو ستائے تقسیم اور عدم تقسیم ہند کے بارے میں اکابر کے دو الگ نظریے تمہیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں سیاسی دو نظریہ تقریباً پچاس برس سے چل رہے ہیں ایک یہ کہ مسلمان اقلیت میں ہیں ان کو ہندوستان میں سیاسی جد و جہد دوسری اقوام کے ساتھ مل کر کرنا ضروری ہے ورنہ اکثریت کے خلاف رہ کر کسی سعی کا مسمر ہونا مشکل ہے گو اس اتحاد میں کچھ تسامح بھی کرنا پڑے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حنود کی تنگ نظری سے ان کے ساتھ ملنے میں ملنے میں مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے اور مقصد تک پہنچانا پہنچنا یقینی نہیں ایسی صورت میں مسلمانوں کو اپنی علاحدگی مستقل جد و جہد کرنا ضروری ہے میرے اکابر ان نظریوں میں ہمیشہ مختلف رہے ہیں اور اب تک ہیں دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں کسی ایک کو بھی قطعی طور پر غلط نہیں کہا جا سکتا ایسی صورت میں کیا ضروری نہیں ہے کہ جس کے نزدیک جو چیز اہم ہو جس صورت میں نقصان کم ہو اس کو اختیار کرے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور مشورہ دے کہ اس راستے پر چلنا مفید اور مناسب ہے اور دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بین بین نکل سکتا ہو تو اس کو اختیار کر لے بشرطے کہ کوئی رہبر کوئی ڈرائیور ساتھ ہو کوئی راستے پر چلانے والا ہمراہ ہو مجھے حیرت ہے کہ ہم لوگ ذرا سے اختلاف سے کتنا مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں شروع کر دیتے ہیں جن کو ہم اپنا مقتدا اپنا رہبر مانتے ہیں اور جس قوم کے مقتداؤں کا یہ حال ہو جو ہم لوگ اپنی تحریروں اور تقریروں میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو مقتدیوں کا حال خود ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم صرف ان اکابر ہی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ اپنی نااہلیت اور نالائکی کا بھی ڈانچہ بجاتے ہیں ڈنکا بجاتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو اوصاف جمیلہ کبھی مسلمانوں کی شاع نشان تھے وہ آج دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں اور مسلمان ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں آج دوسری قوموں میں باوجود شدید اختلاف کے آپس میں اتحاد ہے اتفاق ہے ایک کو دوسرے کی رائے کی باوجود مخالفت کے اوقات ہے وہ اندر خانہ اور در پردہ بلکہ اعلی اعلان مخفی مشورے بھی آپس میں کر لیتے ہیں اور ہم لوگ کسی بڑے کا اتباع اور اس کی حمایت یا اس کی جماعت میں ہونا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی مخالف جماعت سے برسر بیکار رہیں اس کی توہین و تزلیل کے در پہ رہیں گو اس میں خود ہمارا نقصان ہو جائے ہماری بدنامی ہو جائے مگر دل ٹھنڈا جب ہی ہوگا جب دوسری جماعت کی کوئی رسوائی ہوگی اور اس کا کوئی عیب تشت ازبام ہوگا خیر القرون اسلاف کا ذکر نہیں میں نے قریب ہی زمانے کے اپنے خاندانی بزرگوں کے قصے اکثر سنے ہیں کہ آپس میں جائیدادی قصوں میں مقدمہ بازی ہے مگر کیرانہ تحصیل میں جو کاندلا سے پانچ چھ میل کے فاصلے پر ہے اکثر دونوں فریق ایک ہی بل میں چلتے تھے چلے جاتے تھے جس فریق نے اپنی بل چروالی دوسرا بھی اسی میں چلا گیا انہی واقعات کے سلسلے میں ایک عجیب بات سنی ہے کہ دو عزیزوں میں طویل مقدمہ بازی تھی ایک عرصے تک مقدمہ چلتا رہا اسی دوران میں مدعا علی کا انتقال ہو گیا مدعی نے مرحوم کی اہلیہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی تم جیسے ان ان کی چھوٹی تھی میری بھی چھوٹی ہو تم سے کوئی جھگڑا نہیں کاغذات ارسال ہیں جو تم طے کر دو اور تجویز کر لو گی وہی مجھے منظور ہے اسی صدی کا قصہ ہے اور دنیا داروں کا واقعہ ہے کیا آج کل دین دار کہلانے والے بھی ایسا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ ہم لوگوں کی مساعی بجائے تقریب کے تعمیر میں خرچ ہوتی ہیں